جبریل کے ہاتھوں میں جو ہے در کا یہ بات مسہرا کے مقدر ہے سہرا ہے در کا ہے در کا سہرا جبریل کے ہاتھوں میں جو ہے در ہے سہرا مزہرا کے مقدر ہے سیرا در ہے در سیرا اللہ دی سورہ سور کی سلامی اسلام نے بھجوائی ہے ماں کی سلامی یہ نفس نبی نفس پیمبر ہے سیرا یہ فاطمہ زہرا کے مقدر ہے سیرا حیدر کا ہے سیرا جبریل کے ہاتھوں میں جو حیدر کا ہے سیرا یہ بات مظہرا کے مقدر کا ہے سیرا حیدر کا ہے سیرا حیدر کا ہے سیرا جبریل کے ہاتھوں میں جو حیدر کا ہے سیرا یہ بات مظہرا کے مقدر کا سیرا ہے در کا ہے سیرا ہے در کا سیرا اس عبد کی شب پر تو شب قدر ہے قربان اور اس کی سہر دیکھ کے والفجر فجر ہے حیران فجر کی تفسیر معطر کا سیرا یہ فات مذہرا کے مقدر کا کہ حیدر کا ہے سیرا شبیل کے ہاتھوں میں جو حیدر کا ہے سیرا یہ فات مذہر کے مقدر کا سیرا ہے در کہرا ہے حیدر کا ہے سیرا شبیل کے ہاتھوں میں جو حیدر سہرا یہ فاطمہ زہرا کے مقدر کا ہے سیرا ہے در کا ہے سیرا ہے در کا سیرا ہر ایک سخندہ بھی خدا ہونے کو آیا خود تجھ پہ بھی قرآن فدا ہونے کو آیا یہ لاغا کے سخنور کا ہے سیرا یہ فات مذہرہ کے مقدر کا سیرا کا ہے سیرا شبیل کے ہاتھوں میں جو ہے سیرا یہ فاطمہ زہرا کے مقدر مقدر ہے سیرا ہے سیرا حیدر حیدر ہے سیرا شبیل کے ہاتھوں میں جو حیدر کا ہے سیرا مقدر کا ہے سیرا ہے در کا ہے سیرا ہے در کا ہے سیرا جس کے لیے من کن کو کبھی تاج سجے گا اور یوم غدیر ایک نیا ممبر بھی بنے گا یہ خم کے ولی مالک ممبر کا ہے سیرا یہ فاتح مزہ کے مقدر کا ہے سیرا دل ہے سیرا جبریل کے ہاتھوں میں جو ہے دن کہرا کے بات مزہ کے مقدر کا ہے سیرا ہے دل ہے سیرا ہے دل ہے سیرا جبریل کے ہاتھوں میں جو ہے دل کا مقدر کا سیرا ہے در کا سیرا ہے در کا سیرا سجدے میں گئی بنتے اثر اور یہ پکارا سد شکر نبی میری بہو فاطمہ زہرا قسمت سے یہ ملتا ہے مقدر کا سیرا یہ فاطمہ زہرا کے مقدر کا ہے سیرا حیدر کا ہے سیرا جبریل کے ہاتھوں میں جو حیدر کا ہے سیرا یہ فاطمہ زہرا کے مقدر کا ہے سیرا حیدر کا ہے سیرا حیدر کا ہے سیرا جبریل کے ہاتھوں میں جو حیدر کا ہے سیرا زہرا کے مقدر کا سیرا ہے در کا سیرا ہے در کا سیرا پیغام ستارہ لیے اترا ہے فلک سے کہتی ہے ہر کہور یہ خوش ہو کے ملک سے لو جام پیو ساتھی کو سر کا سیرا یہ فاتح بزیرا کے مقدر کا سیرا دل کا سیرا سیل کے ہاتھوں میں جو ہے در سیرا کے فاطمہ زہرا کے مقدر ہے سیرا بیدر کا ہے سیرا سیل کے ہاتھوں میں جو ہے در سیرا فاطمہ زہرا کے مقدر کا ہے سیرا ہے در کا ہے سیرا ہے در کا ہے سیرا جب بننے لگا زہرا ہے در کا یہ بندھن قرآن نے کہا کل کفیا شاہ شہیدن نبیوں کی گواہی ہے کہ حیدر کا ہے سیرا یہ فاتح مظہرہ کے مقدر کا ہے سیرا در ہے سیرا شبریل کے ہاتھوں میں جو ہے در سیرا یہ بات مزہ کے مقدر ہے سیرا ہے در در حیدر ہے سیرا شبریل کے ہاتھوں میں جو ہے در سیرا زہرا کے مقدر کا سیرا ہے در کا سیرا ہے اللہ نے خود عبد پڑا عرش کے اوپر اور ماجد و ناصر ہے بہت شاد پیمبر جو نسل بنی ہے اسی کو سر کا سیرا یہ فاتح زہرا کے مقدر ہے سیرا حیدر ہے سیرا شہیل کے ہاتھوں میں جو ہے در یہ راط مسہرا کے مقدر کہ سیرا ہے در حیدر کا ہے سیرا شہیل کے ہاتھوں میں جو ہے دن فاطمہ زہرا کے مقدر کہ سیرا ہے در کہرا ہے در کا سیرا